أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين یا ان کی مثال آسمان سے بارش والے بادل کی ہے جس میں ظلمتیں ہیں اور گرج ہے اور بجلی ہے کڑک کی شدت کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک دوسری مثال دی کہ ان کی مثال آسمان سے ہونے والی بارش کی ہے جس میں تاریکیاں ہوں کڑک ہو اور بجلی ہو جب جب اس بجلی سے ذرا روشنی ہوتی ہے تو وہ چلنے لگتے ہیں اور جب تاریکی عود کر آتی ہے تو گھبرا کر ٹھہر جاتے ہیں یہی حال منافقین کا تھا کہ جب قرآن کریم میں مذکور عوامر و نواحی اور واد وعید سنتے تو مارے ڈر کے اور روب و خوف کی وجہ سے اپنی انگلیوں کو کانوں میں ڈال لیتے جتنا ان کے لیے ممکن ہوتا اتنا قرآن اور اس کی تعلیمات سے اعراض کرتے اور اسے برا جانتے بالکل اس آدمی کی طرح جو بارش میں کڑک کی وجہ سے موت کے ڈر سے اپنی انگلیوں کو اپنے کانوں میں ٹھونس لیتا ہے وہ سوچتا ہے کہ شاید اس طرح موت کا خطرہ اس سے ٹل جائے گا اور اللہ کافروں کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے لیکن منافقین کو کہاں سے نجات مل سکتی ہے اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے کون اسے آجز بنا سکتا ہے کون اس کے قبض قدرت سے نکل سکتا ہے اللہ تعالیٰ انہیں ان کے کرتوتوں کا پورا پورا بدلہ دے کر رہے گا